السلام علیکم students welcome to international Relations theory and practice today is the twenty six lecture آج کے لیکچر میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی پہلے شروع کی تھی وہ آئیڈیا تھا ٹاپک تھا انٹرنیشنل لاء کا اب انٹرنیشنل لاء میں ہم نے خاصی تفصیل میں اس کا معائنہ کرنا شروع کیا تھا جائزہ لینا شروع کیا تھا ہم نے اس کی ہسٹری کو دیکھا ہم نے اس کی ایولیوشن کو دیکھا ہم نے تھوڑی بہت جو آج کل کی سیاست میں بین الاقوامی سیاست میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ مختلف قسم کے انٹرنیشنل لاز کو جو ڈیفائن کرتے ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں اس کی نوعیت کو دیکھا تھا اب ہم ایسی ہی باتوں کو آگے لے کر آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو بات ہم کر رہے تھے ریلیونس آف انٹرنیشنل لا کی کہ کیوں ضروری ہے جی انٹرنیشنل لا اسی کو ہم آج کیری فارورڈ کریں گے and we will try and see basically many of these current issues that international law can deal with and how it can do so so پہلے یہ کرنے سے پہلے ذرا ہم ایک اور اینگل لیں گے ہم انٹرنیشنل لا کے اوپر ایک اور نظریے سے ایک اور پرسپیکٹو سے ہم انٹرنیشنل لا کو دیکھنے کی کوشش کریں گے law of power coordination and reciprocity laws of power regulate master slave relations those of coordination regulate relations among members of the same group where laws of reciprocity refer to intermediary interaction implying mutual benefit اب آپ اگر بین الاقوامی سطح پر لا کو دیکھیں اس کو ایک اور قسم سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے بات کی تھی پرائیویٹ اینڈ پبلک اسپیئر کی ہم نے بات کی تھی ٹیریٹوریل کنسرنس کی ہم نے بات کی تھی جو ڈیلی روٹین میں جو کنسرنز آتی ہیں پروسیجرل سطح پر ان کے ساتھ انٹرنیشنل لا جو ہے ڈیل کرتا ہے اب ہم اسی آئیڈیا کو ایک اور اینگل سے ہم نے کہا تھا ہم دیکھیں گے ایک اور نظریے سے تو وہ آئیڈیاز ہیں بیسکلی پاور کے جب آپ انٹرنیشنل لا پاور کے سینس میں دیکھیں تو میں نے جان کر یہ ایک قسم کا جو جارنگ یا ہاش آپ سمجھ لیں جو ٹرم ہے اس کو یوز کیا ہے کہ جب پاور کی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل لا کی سطح پر تو ایک زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ master and slave relations and colonial empires میں بھی جب پاور ڈائنامکس پاور پالیٹکس کے لیے بین الاقوامی سطح پر قوانین بنتے تھے کلونیل پارس ان قوانین کو بناتی تھیں تو that could be viewed as a way of regulating the master and the slave rules و made so that this interaction کو take place without much inconvenience رومنڈ the idea people and the idea it will make governance and the idea of their empire being sustained easier اسی طرح جو اسٹیٹس جو ہیں اب اسٹیٹس جب لاس بناتی ہیں اور بین الاقوامی سطح پر بھی جو لاز بنتے ہیں اسٹیٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب ان کا مقصد جو ہے وہ آپ اس کو مختلف نظریوں سے دیکھ سکتے ہیں اگر تنقیدی نظریے سے دیکھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ابھی بھی پاور ہائر کی جو ہے چل رہی ہے اگر آپ اس کو ایک اگر آپ اس کو پازیٹیو نظریے سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جی اب اسٹیٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں خود مختار ہیں اینڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ بائی اینڈ لارج ان کو ایک ہی طرح کے طور طریقے سے چلانے کی کوشش ہے بین الاقوامی سطح پر جہاں پر امن اور چین جو ہے وہ پھیلے سو اٹ ڈپینڈس آپ ان دو قسم کے نظریات کے درمیان آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں depending on what you understand of the world and the problems of the world and the challenges of the world but basically ایک پاور کا جو آئیڈیا ہے وہ لا جو ہے that deals with this idea of power پھر ایک اور جو آئیڈیا ہے وہ کوڈینیشن کا ہے اب کوڈینیشن جو ہے وہ بیسکلی وہ قوانین ہیں جہاں پر مختلف جو ممالک ہیں جو کہ ایک گروپ کا حصہ ہیں ان کے بارے میں تعاون جو ہے اس کے لیے جو قوانین بنے ہیں کہ جی کیسے تعاون ہو کیا معاہدے ہوں معاہدوں کا مطلب کیا ہے اور ان کی خلاف ورزی اگر ہوئے گی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کی کیا سزا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو زیادہ تر ایک گروپ آف نیشنز جو آپس میں کوپریٹ کرنا چاہ رہی ہیں ان کی کوڈینیشن کو بڑھانے کے لیے جو قوانین ہیں وہ اس قسم کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں پھر ایک اور کیٹیگری ہے ریسپراسٹی کی ریسپراسٹی کا آپ اگر لفظی معنی لیں تو وہ ہے لین دین مطلب ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے لو وہ قانون کی شکل میں بھی اگر ٹریڈ کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں بیسکلی ایک قسم کی ارینجمنٹ ہے and that arrangement is formalised through laws where there is mutual benefit involved if two countries are trading they have the certain laws protecting the trading arrangement and the idea is that both parties benefit so essentially یہ اور نظریہ ہے مجھے لاسٹ لیکچر میں ٹائم نہیں ملا تھا to talk about this but یہ بھی ایک بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھیں کہ جتنے جو لیگل فریم ورکس بنے تو آپ ان کا اس قسم کا بھی بٹوارا کر سکتے ہیں ہم نے چند بٹواروں کا پہلے چند اسپیسیفکیشنس کا پہلے ذکر کیا تھا کہ پرائیویٹ اینڈ پبلک اسفیئر کیسا ہے فار ایگزامپل تو اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی لاز جو ہیں وہ کوآڈینیشن ریسپراسٹی اینڈ پار ارینجمنٹس کو فارملائز کرنے کے بھی طریقے ہیں تو چلیں یہ تو ایک نظریہ ہو گیا کوکلی on the idea of international law کہ انٹرنیشنل لاز کس قسم کے ہوتے ہیں اب ہم اپنے فوکس کو ذرا ریفائن کریں گے اب we will pick up one or two ideas that we had referred to in the early and try to focus in on them in bit more detail اب آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی پچھلے لیکچر میں regarding the naturalists and the positivists ہم نے کہا تھا کہ جی اٹھارہویں صدی میں یہ دو مختلف جو ہیں نظریات دو مختلف اسکولز آف تھاٹ یہ نظر آنے شروع ہو گئے تھے اینڈ ان کے پھر قوانین جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے تھے آج ہم ان کا کمپیریزن کریں گے آج ہم دیکھیں گے کہ جی ایک ہاتھ میں اگر آپ ایک ہاتھ پر اگر آپ دیکھیں کہ نیچرلس ہیں اور دوسرے ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں کہ پازیٹیوس ہیں تو ان کو اگر آپ کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں تو کیا لیسنز اس سے ڈرائیو ہو سکتے ہیں naturalism and positivism developed side by side سب سے پہلی جو چیز ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ مشترکہ ڈیولپمنٹ تھی ایک طرف نیچرلسٹ تھے دوسری طرف پازیٹیوسٹ تھے یہ کوئی ایک مختلف اسٹیج آف ہسٹری میں یہ ways of thinking about law نہیں ڈیولپ ہوئے یہ نہیں تھا کہ پہلے نیچرلس تھے پھر ان کے جو خیالات تھے ان کو فردر ریفائن کیا پازیٹیوس نے نہیں یہ مشترکہ سائملٹینیس ایفرٹس تھے سم پیپل تھاٹ کہ جی لا کا مقصد یہ ہونا چاہیے اینڈ ادر پیپل تھاٹ کہ نہیں جی لا کا مقصد یہ ہونا چاہیے and they were thinking simultaneously at the same time the dealing with the same realities of the world because دنیا تو ایک طریقے سے ڈیولپ کر گئی تھی یہ اسی دنیا کو مختلف نظریوں سے دیکھ رہے تھے that is why one wants to try and compare and contrast because this shows کہ جو اسکولز آف تھاٹ ہیں جو آپ کا نظریہ ہے دنیا کے اوپر اس کے اس نظریے کے بیسس کے اوپر پھر کس طرح قوانین بھی جو ہیں وہ بھی مختلف قسم کے نظر آتے ہیں so this is very interesting from the view point of international relations جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جی مختلف لوگ ہیں دنیا میں مختلف بلیف سسٹمز ہیں مختلف لینگویجز ہیں مختلف کلچرز ہیں مختلف ٹریڈیشنز ہیں یہاں تک کہ قوانین جو ہیں ان میں بھی نظریات کے بیسس پہ فرق ہے so I mean that that you know I mean Muslim countries have different types of law western countries have different types of law then the practice of law the implementation of law varies across the world and پھر اس کے اوپر ہم نے انٹرنیشنل لا کی بات کرنی ہو تو پیچیدگی تو ہونی ہی ہونی ہے سو so, ان ساری چیزوں کو آپ پلیز ذہن میں رکھیں as we try and compare and contrast the idea of the naturalists and the positivists naturalists argued the divine authority was the source of all laws they argued that such laws had international validity as they were relevant for all humans and were consistent with logical deductions concerning our natural state. اب جو نیچرلسٹ تھے یہ بیسکلی اگر آپ ان کے فلسفے کو دیکھیں تو دے فیلٹ کے جی الٹیمیٹلی جو قانون ہے جو قانون کا فلسفہ ہے جو قانون کا پرنسپل ہے that is divinely inspired because God has told us as human being what is good and what is bad. And it is the job of naturalists to try and think about that and to try and implement laws which follow the divine will. Ab ان کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ یہ قوانین جو ہیں یہ بین الاقوامی سطح پر لاگو ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان جو ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں انسانی فطرت جو ہے وہ ہر جگہ پر ایک جیسی ہے اور جہاں جب گاڈ انسپائرڈ لاز ہیں تو they are meant for all human beings no matter what country they belong so this was an argument develop by the naturalists naturalist جو تھے they also went one step further by stating that essentially if you the natural condition of man یہ قوانین جو ہیں جو خدا کے نظام کے مطابق تو ہیں مگر خدا کا نظام جو ہے وہ نیچر میں بھی آپ کو نظر آتا ہے سو so, اگر آپ ہمارے نیچرل حالات کو دیکھیں ان کو بھی صحیح طرح جو ہے ان کی کمپلیکسٹیز کو کیپچر کیا جا سکتا ہے in different circumstances by referring to naturalist principles by referring to the issue of morality کیونکہ موریلٹی اینڈ جو انسان کے جو مارل ایشوز ہیں between good and bad no matter کیا حالات ہیں وہاں پر اس کی امپلیکیشنز نظر آتی ہیں so for the naturalists they felt کہ not only is the divine source the same for all humanity but also if you look at the موجودہ حالات of human being no matter what country no matter what circumstances جو بیسکلی ڈیوائنلی انسپائرڈ لاز ہوں گے دے ول بی ریلیونٹ وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہمارا جو سورس آف لا ہے that is the the one and same تو that can be applied to different types of circumstance because it is basically meant for human humans no matter where they are no matter where they live what conditions they have so that is why this type of an idea جو نیچرلس کے آئیڈیاز تھے they were meant to be able to cross cut across various borders various languages various ethnic divides and try to emphasise the need for morality across the world and اس لیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں پرٹیکولرلی انٹرنیشنل لا میں پھر ان کے جو مختلف انہوں نے خیالات جو تھے جن کے اوپر فوکس کیا تحقیق کی ان کو آرگیو کیا اپنے کیسز کو وہ جو ہیں بیسکلی بین الاقوامی لاء میں ان کی انفلوئنس ان لوگوں کی نیچرلسٹ جو تھنکرس تھے ان کی انفلوئنس خاصی ہے ہم we can not get into specific arguments in too much detail given the fact that we have to try and introduce many concepts but آپ کی نظر میں یہ چیز جو ہے جو دو تین اہم چیزیں ہیں کہ morality divine will and basically the idea that جو قوانین ہیں they reflect natural circumstances because the source of natural circumstances and the source of humanity is God so essentially جب اس طرح کے لاز قوانین بنیں گے وہ پوری دنیا میں لاگو ہو سکتے ہیں اینڈ یہ ایک فلسفہ ہے اور اس کا بین الاقوامی سطح پر جب ہم قانون کو اسٹڈی کر رہے ہوں تو ہمیں اس طرح کی سوچ کا اعتراف کرنا ہمارے لیے لازمی ہے there is not much evidence of wide bodies of natural law their logical just because of of logical consistency اور ڈیوائن اتھارٹی اب ایک آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں تو آپ کو سب سے پہلے جو آپ کو مسئلہ نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز کا اعتراف کر بھی لیں کہ morally you know good and bad جو ہے اس کے لیے قوانین ہونے چاہیے پہلا پرابلم یہ آپ کو دنیا میں نظر آئے گا کہ مختلف جو ایریاز ہیں of the world they have their own faiths so with their faiths I mean there is a difference between what is consider to be the divine will and اس کی وجہ سے آپ جب دنیا میں موجودہ حالات کو دیکھیں تو آپ کو اس طرح کا کنسینسس جو ہے دنیا میں cross cutting consensus across many religious divide جو ہے وہ نظر نہیں آتا مگر اس کے باوجود you still have prominent people in the world if you take the example of Christianity تو سینٹ آگسٹین ایک مشہور سینٹ ان کو کہا جا رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کرسچینٹی میں ان کی بڑی رسپیکٹ کی گئی ہوگی اینڈ وہ بیسکلی بہت امپورٹنٹ اسکالر بھی تھے اور ان کا آئیڈیا تھا ریگارڈنگ جسٹ وار انہوں نے بہت تبصرہ کیا تھا کہ مورل لحاظ سے مورل ویو پوائنٹ سے جنگ جو ہے وہ جائز کب ہوتی ہے اور کیسے جائز جنگ جو ہے اس کو لڑنے کی کیا شرائط ہیں سو so, یہ سینٹ آگسٹین جو ہیں ان کا اعتراف جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں لاز پڑھتے ہیں وار اینڈ پیس کے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں ان سب لوگوں کو سینٹ آگسٹین کا جو نام ہے وہ اچھی طرح یاد ہے سو یہ میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل بھی دینا چاہتا تھا of a particular person who was a naturalist جنہوں نے قوانین اینڈ موریلٹی کے جو کی جو لنکیج ہے اس کے اوپر کام کیا اور اس کے بارے میں سوچا only argued international only those international laws had adopted by consent of sovereign states اب اس کے برعکس اگر آپ پازیٹیوس کو دیکھیں تو پازیٹیوس کا جو بیسک جو کرائٹیریا ہے ریگارڈنگ انٹرنیشنل لا وہ موریلٹی نہیں ہے وہ یہ تلاش میں ملوث نہیں ہے اس تلاش میں وہ لاگو نہیں ہے کہ بیسکلی اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اور برائی سے کیسے بچایا جائے دنیا کو اور اچھائی جو ہے وہ کیسے پھیلائی جائے قانون کی مدد سے دے پرائمری کنسرن اس کی جی جو بھی فلسفہ بنا ہے جو بھی پرنسپل بنا ہے وہ کیا ممالک جو ہیں دنیا میں مختلف ممالک وہ اس سے ہم خیال ہیں وہ کنسنسس کرتے ہیں اگری کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ طریقے ہیں یہ رولز آف دا گیم ہیں ہے نا ہم سارے جو ہیں ان رولز کو فالو کریں گے پازیٹیوس کے لیے الٹیمیٹ کنسرن جو ہے وہ consent of the sovereign state ہے خود اختیار ملک جو ہے اگر وہ اطراف کر لے کوئی بھی قوانین کا جو اس کے لیے پریکٹیکلی فیزیبل ہوں اور بہت سے ممالک اگر انہی قوانین کا اعتراف کر لیں تو پازیٹیوس فیلس کے یہ زیادہ ضروری ہے پازیٹیوس جو ہے وہ بعد دنیا کے سے جو لارجر ایشوز ہیں مورالٹی کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر زیادہ خیال نہیں کرتا پازیٹیوس جو ہے وہ زیادہ پریکٹیکل میٹرز کو trade issues economic issues basically political issues and also law and order issues اس طرح کے ایشوز کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے and the idea is to get ideas the idea is not کہ ایک کوئی ایسا قانون ہوگا جو سب پر لاگو ہو سکتا ہے یہاں پر آئیڈیا یہ کہ کوئی بھی قانون ہو سکتا ہے ایز لانگ ایز سارے ممالک اس کو مانیں سو یہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ جو مختلف سوچیں جو شاخیں اب یہ دیکھیں فلسفہ ہی مختلف ہے ایک طرف ہے کہ ایک قانون کوئی نہ کوئی قانون جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے مگر وہ سارے حالات میں لاگو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو مورالٹی ہے جو انسان کی فطرت ہے اس کو اپیل کرتا ہے ایک طرف یہ آرگیومنٹ ہے دوسری طرف آرگیومنٹ ہے کہ جی کوئی بھی قانون جو ہے ایز لانگ ایز سارے ممالک کو منظور ہو وہ پریکٹیکلی سب سے اچھا ہے سو یہ مختلف نظریات ہیں قانون بنانے کے so this is I thought an important distinction to of put you know put in front of you and you to be able to see کیونکہ دنیا میں بہت سے قوانین جب ایکچولی بنے ہیں تو وی سی آئی مین پرابلمس آئی ہیں سامنے اگر موریلٹی کے بیسس پہ بات ہو تو one gets this obvious difference کے سے ممالک جو ہیں وہ کون سے فیتھ سے بلانگ کرتے ہیں کیونکہ اس کی آبویس امپلیکیشن ہوگی in the definition of morality and اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو کنسنسس اینڈ پریگمیٹک اپروچ ہے اس کے ذریعے اگر قانون بنے تو ممالک کا اعتراف کرنا اینڈ اگری کرنا ان پرنسپل ایک اور بات ہے اینڈ پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں ایک اور بات ہے آئی مین آل کنٹریز اگری کہ جی یونیورسل رائٹ ٹو ایجوکیشن ہونا چاہیے چائلڈ لیبر نہیں ہونا چاہیے the citizen should be protected against violence against prejudice poverty جو ہے وہ that is an infringement on the basic human right of an individual but آپ دیکھ لیں غربت بھی ہے لوگ اتنے مجبور ہیں کہ ان کے بچے بھی کام کرتے ہیں کنٹریز uh, کے اندر قتل و غارت بھی ہوتی ہے لو غریب لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیس ٹو جسٹس نہیں ملتا ان کو ان کی پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے جنگ بند ویریس قسم کی کانفلکٹس ہیں ٹرائبل کانفلکٹس ہیں دنیا میں ہر قسم کا جو پرابلم ہے آپ کو وہ نظر آتا ہے so then you realise that international law کی جو ریگولیشن ہے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کتنی مشکل ہے کیونکہ we are talking about very complicated سیچویشنٹ so this is not an easy job there is consent is therefore considered the base for the sense of binding obligation employed by international laws اب کنسینٹ جو ہے اس کے اوپر فوکس ہے بالخصوص پازیٹیوس کا پازیٹوسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک کنسنٹ اگریمنٹ نہ ہو اطراف نہ ہو تب تک جو ہے وہ لا کی اہمیت نہیں ہے اگر مختلف جو ہیں ممالک وہ اگر ڈس اگری کریں کہ جی مارلی کیا بات صحیح ہے تو وہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ویکن ہوئے گا دے فیل کہ کوئی بھی انٹرنیشنل لا اسٹرانگ ہونے کے لیے مختلف ممالک جو ہیں وہ اس کا اعتراف کریں اعتراف کریں and then we can take this idea step further and say کہ کنسینٹ جب تک جینوئن کنسینٹ اینڈ کمٹمنٹ نہیں ہوگی تو چاہے اعتراف بھی ہو جائے امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اینڈ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے عدالت کے علاوہ پروسیکیوٹنگ ایجنسیز کی ضرورت ہے پھر لا مینٹیننگ ایجنسیز کی ضرورت ہے سو so, بہت ایک کمپلیکیٹڈ سینیریو ہے پھر بیسکلی لوگوں میں اتنی خود مختاری ہونی چاہیے کہ وہ they take to justice they go to the court system rather than you know going to tribal arrangement اور rather than trying to deal with the situation them so یہ بہت سی پیچیدگیاں ہیں and I mean we have to think about these and you notice the fact that countries where you know there are very stringent law and order systems جہاں پر جسٹس سسٹم بہت تگڑا ہے وہاں پر شاید لوگ بہتر نہ ہوں مگر وہاں پر پرٹیکولر ٹائپس آف کرائمس جو ہیں وہ نہیں ہوں گے وہاں پر بائی اینڈ لارج سوسائٹی میں سینس آف سیکورٹی زیادہ ہوئے گا I mean you can look at of European countries which have minimal rates of car and and this that the other then you notice other states where there is a lot of homicide and murder and muggings and وہاں پر لاز بھی ہیں تو وہاں پر شاید پھر سوشل ٹینشن زیادہ ہیں اینڈ پھر آپ تھرڈ ورلڈ ممالک کو دیکھیں جہاں پر سوشل ٹینشنز بھی ہیں اور قانون کی پکڑ دکڑ بھی نہیں ہے تو وہاں پر دین دیر از اے لاٹ آف لالسنس سو یہ ریئل لائف ایشوز ہیں with which international law has to deal with and then international law کے اندر بھی اسکولز آف تھاٹس جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں سو so, ان پیچیدگیوں کو ہم جب اپنے ذہن میں رکھیں گے تو then we can talk about the effectiveness of international law ورنہ ہماری ایک سرسری سی ہم اسٹیٹمنٹ پاس کر دیں گے کہ جی قانون کیا جی قانون بین الاقوامی قانون کیا چیز ہے سو so, جب تک ہمیں باقی ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا ہماری ہمارے تبصرے میں ہماری بات میں کوئی جان نہیں ہوئے گی دا گروٹینس اور eclectics treaded the middle path between the positivists and the naturalists conceding to the relevance of both morality and consent. یہ تو میں دہرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ گروٹینس آپ کو یاد ہوگا کہ ہوگو گروٹیس جو تھے جنہوں نے بات کی تھی کہ جی بین الاقوامی قانون جو ہے وہ باؤنڈری سے ایک نیشن کی باؤنڈری سے زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے نیشن کی انٹیگریٹی ہے باؤنڈری ہے بٹ قانون کا جو فلسفہ ہے وہ صرف ایک ملک پہ لاگو نہیں ہے ایک انسان پہ لاگو نہیں ہے ایک ادارے پہ لاگو نہیں ہے یہ سارے ادارے سارے انسانوں پر لاگو ہے اور ساری اسٹیٹس پر لاگو ہے سو so, اسی فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے گروٹینز جو تھے انہوں نے بھی یہ بات کی انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی جو انسان کا ضمیر ہے جو وہاں سے آواز نکلتی ہے اور بیسکلی جو مختلف دنیا میں فیتھس ہیں وہ انسان کو اچھائی اور بھلائی کے بارے میں جب گائیڈ کرتے ہیں ہمیں اس اس طرح کے پرنسپل کو مورل پرنسپل کو ایمفسائز کرنا چاہیے because that is a fundamental and a very important basis for law you know for regulating the behaviour of human beings but at the same time we also have to realise that we live in a world where there are different types of people. And essentially, for an international law to hold weight, we have to get the consent of states, of different types of states, to agree that yes, we will abide by these laws. Only then can you have peace in the world. Only then can you have security in the world. So, ye Grotians jo the, they wanted to walk the line between practicality and between that larger moral issue. So یہ اب میں نے آپ کو ایک اور نظریے سے جو ہم نے میں نے کوئی نئی بات نہیں آج کی ہے بٹ آئی جسٹ وانٹیڈ کہ آپ لوگ یہ جو بین الاقوامی قانون کیونکہ اس کا جو کرٹیسزم ہے وہ بہت زیادہ ہے and one can quickly get into the idea of criticising without even knowing the real situation and that kind of criticism is foolish actually and you see lot of people practising that kind of criticism وہ کنسٹرکٹیو کریٹیسم نہیں ہے اس سے بٹرنس ہوتی ہے so we don't want to be bitter as a student to be someone intelligent you try to gain understanding of the world instead of you know trying to see how useless the world is because this is the world is the way that we make it and we have to understand the problems of different people we have to understand the complexities with which human beings have to deal with only then will be able to realise that یہ دنیا جو ہے اور بین الاقوامی سطح پر جو دنیا کے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے ان کے پیچھے کمپلشنس کیا ہیں so that is what one is trying to do with this cause کیونکہ ہم تو ایک ملک ہیں ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ٹھیک ہے پندرہ کروڑ کی آبادی ہے بٹ اربوں لوگ دنیا میں رہتے ہیں مختلف نظام ہیں مختلف زبانیں ہیں مختلف رنگت ہے اور یہ سارے جو لوگ ہیں دنیا کے ان کے بارے میں اب گلوبلائزیشن کی وجہ سے معلومات جو ہیں وہ بے شمار ہیں سو so, جب تک ہم اپنی معلومات میں اضافہ نہیں کریں گے ہم مینڈک بن جائیں گے کنویں کے so we don't want to do that we want to be able to think and I hope that you know one can enable you to think I mean میں آپ کو آئی ہوپ کہ میں اس پروسیس میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر رہا ہوں سو so, اب ہم نے فلسفوں کی بات کر لی ہے نظریات کی بات کر لی ہے اب وہاں سے ہم چلتے ہیں towards the actual hands on sources of international law کہ انٹرنیشنل لاء کے لیے سورسز کیا ہیں ہم نے بات تو کر لی ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لاء ہوتا ہے کوئی انٹرنیشنل لا جیسی کوئی چیز ہے اور ابھی سے نہیں ہے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں ایویڈنس ملتی ہے کہ پانچ چھ ہزار سال سے باتیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنل سطح پر کوئی نہ کوئی قسم کے قانون کے بارے میں اور ہم نے پھر مختلف نظریات مختلف شاخیں جو ہیں وہ اس بین الاقوامی سطح پر قانون کی ہم نے دیکھی ہیں اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آن گراؤنڈ سورسز کیا ہیں آف انٹرنیشنل لا کہاں سے آتا ہے international law article 38 eight of the international court of justice recognizes natural laws general laws custom and legal commentaries as the basic source of international law اب یہ ایک آرٹیکل ہے ایک شک ہے thirty eight article in the international court of justice ایک ادارہ جو ہے بین الاقوامی کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اطراف کرتا ہے اس بات کا کہ لا جو ہے ویلڈ لا جو ہے اس کی بہت سی سورسز ہیں اس کی سورس جو ہے وہ پازیٹیوسٹ سورسز بھی ہیں یعنی کہ مورل بیسڈ سورسز ہیں کسٹمز یا قوانین جو علاقائی قوانین طور طریقے ہیں وہ بھی وزن رکھتے ہیں and they form legitimate principle on the basis of which laws can be formed they also talk about general laws جو لاگو ہوتے ہیں سارے ممالک پر they also talk about legal commentaries کہ ایک قانون کی انٹرپریٹیشن کیا ہے ایک مطلب قانون تو ایک بڑا سا قانون بن گیا ہے کہ جی انصاف کرنا چاہیے مگر اس کا مطلب کیا ہے ایک موجودہ حال میں انصاف کیا ہے سو so, اس کو ایک موجودہ ایک کیس میں اپلائی کرنے اور مختلف جو پھر جو جورس ہوتے ہیں جو انٹرپریٹ کرتے ہیں لاء کو اس کے مطابق فیصلے سناتے ہیں اور پھر لیگل کامنٹریز اس کے اوپر لکھتے ہیں ان کا بھی شمار جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کو اکنالج کرتا ہے کہ یہ بھی سورس ہے انٹرنیشنل لاء کی سو بیسکلی یہ جو ہیں سورسز یہ ان کا اعتراف جو ہے یہ صرف اسکالرز نہیں کر رہے ہم لوگ نہیں کر رہے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو کہ بین الاقوامی ادارہ ہے وہ اپنے آرٹیکل 38 میں ان ساری سورسز کا اعتراف کرتا ہے based on principles of universal acceptability some natural laws are applicable across the world اب ہم نے ایک طرف تو ہم نے بات کی تھی کہ جی نیچرل لاز جو ہیں ان میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ موریلٹی کی جو ڈیفینیشن ہے the definition of what is good and bad varies across the world مگر اس کے باوجود آپ کو مورالٹی کے لحاظ سے کئی ایسے یونیورسل پرنسپلز نظر آئیں گے کہ آپ کو تقریباً ہر مختلف دنیا کے علاقے میں ان کا اعتراف جو ہے وہ نظر آئے گا مورل گراؤنڈس پر مثال کے طور پر مرڈر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو کولڈ بلڈڈ مرڈر کی اجازت دیتا ہے یا تھیفٹ کی اجازت دیتا ہے سو so, آپ مطلب اگر جنرالٹیز میں دیکھیں مطلب پیچیدگیوں میں نہ جائیں تو آپ کو بہت سے ایسے بیسک ایشوز نظر آئیں گے جو from a moral viewpoint جو جن کے خلاف قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جی آپ ایک بندے کا وداؤٹ اینی رائم اور ریزن قتل نہیں کر سکتے آپ کسی کی چوری نہیں کر سکتے سو so یہ جو قوانین ہیں جو کامن مورالٹی کے سینس پر بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو پوری دنیا میں لاگو نظر آئیں گے کوئی ایسی سوسائٹی نہیں ہے جو کہتی ہے جی کوئی بات نہیں بندہ مار دیا تو سو کیا یا چوری کرنے سے کیا ہو کیا فرق پڑتا ہے کوئی لا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہے چوری کرنا سو so, اس طرح کے جو مورل ایشوز ہیں آپ کو یہ تو نظر آئیں گے دنیا میں and these are now based on you know this idea of natural law یہ نیچرل جو لا ہے to this it is morally wrong to you know to practise thievery it is morally wrong to take someone else's life without any rhyme اور ریزن سو یہ قوانین آپ کو بائی اینڈ لارج پوری دنیا میں مورل بیسس پر نظر آئیں گے بیسڈ آن دا امپلسٹ اور laws are maintained based on customs اور ٹریٹیز اب آپ کو دنیا میں یہ بھی نظر آئے گا کہ کنسینٹ کے بیس پر چاہے وہ اس کا بظاہر کو معاہدہ ہوا ہے یا ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہیں قوانین جو ہیں وہ کسٹمری بیسس پہ جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں اگر آپ مختلف دنیا میں ممالک کو دیکھیں جہاں پر لیٹ سے کرسمس کا جو آئیڈیا ہے اب بہت سے جو یورپی یورپین ممالک ہیں اور نارتھ امیریکا ساؤتھ امیریکا کے جو ممالک ہیں وہاں پر ایک فیسٹو سیزن ہے کرسمس کا سو کرسمس میں کرسمس کی ہالیڈیز بھی ہوئیں گی اس کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ میں وہ نیشنل ہالیڈے بھی ڈکلیئر ہوگا اب کوئی انٹرنیشنل لا تو نہیں ہے جو کہتا ہے کہ جی بیسکلی تین دن چھٹی ہوگی کرسمس سے پہلے اور دو دن چھٹی ہوگی سارے ادارے جو ہیں یہ بات نوٹ کر لیں مگر یہ ایک قسم کا ایک کسٹمری پریکٹس ہے کہ جی ہالیڈے سیزن ہے تو اس میں تو چھٹیاں ہوں گی اینڈ بائی اینڈ لارج آپ یورپ میں کسی ملک میں چلے جائیں مختلف ملک میں جائیں گے آپ کو وہاں پہ بھی اسی طرح کے جو ہیں ورکنگ پیٹرنس ہالیڈے کے پیٹرنس نظر آئیں گے نا دیز آر کسٹمری لاز اس میں کوئی ریٹرن معاہدہ کوئی ٹریٹی نہیں ہوئی ہوئی آپس میں ممالک کی اسی طرح کئی جو چیزیں ہیں then they are more formalised explicit بظاہر نظر آتی ہیں ایک ٹریٹی جو ہے معاہدہ جو ہے وہ بظاہر بات ہے وہ کوئی امپلسٹ انڈرسٹوڈ بات نہیں ہے وہ ایکسپلسڈ بات ہے سو کسٹمری بیسس پہ بھی ناؤ یو کین سی کہ دنیا میں پریکٹیکلی جو ہیں آپ کو قوانین طور طریقے جو ہیں وہ ریگولیٹڈ نظر آتے ہیں on the basis of custom general laws defined with reference to terms like justice اور rights enable jurors to fill in the gaps left by positives laws اب جو جنرل لاز ہیں they have a peculiar place in international law وہ اس لیے کہ پازیٹیوس بات کرتے ہیں معاہدے کی کنسینٹ کی کہ مشترکہ جہاں ساورن اسٹیٹس نے اعتراف کیا ہو کہ ہاں جی یہ پرنسپل جو ہے یہ لاگو ہونا چاہیے ہم مانتے ہیں یہ رول جو ہے یہ لا جو ہے یہ لاگو ہونا چاہیے ان کا آپس میں اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے مگر کئی جگہوں پر اب ہر گون سچویشن میں جو ہیں وہ کئی پیکیولر سچویشنس ڈیولپ ہو جاتی ہیں جہاں پر یہ جو ہے کنسینٹ جو ہے وہ نہیں ہوا ہوتا معاہدہ نہیں ہوا ہوتا اب وہاں پر جو ہے وہاں پر جورسٹ جو ہیں وہ مدد لیتے ہیں رائٹس کی رائٹس کا جو ایک بڑا بیسک فلسفہ ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں چائلڈ رائٹس کی اب چائلڈ رائٹس کے بارے میں معاہدے ہوئے ہوئے بٹوین پور کنٹریز رچ کنٹریز کے جی لیٹ سے رچ کنٹری جو ہے وہ فٹ بال خریدتی ہے کسی اور ملک سے یا اگر وہ کوئی ڈیکوریشن کی کوئی چیز خریدتی ہے کسی اور ملک غریب ملک سے اب غریب ملک میں اگر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو بھی امپلائے کیا جاتا ہے اس چیز کی ڈیکوریشن میں امپلائے کیا جاتا ہے اسکول میں ان کو بھیجا نہیں جاتا والدین اتنے مجبور ہیں کہ وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے بچوں کو اسکول سے نکال کر اور ان کو کام پر دہاڑی پر لگا دیتے ہیں تو پھر بین الاقوامی سطح پر معاہدے ہوئے ہوئے ہیں کہ جی اگر اس انڈسٹری میں آپ نے بچوں کو امپلائے کیا تو ہم پھر آپ سے یہ نہیں خرید کریں گے چاہے آپ جتنے مرضی اچھے بنا لیں یہ آئٹمز ہم نہیں خریدیں گے مگر اب یہ ہو سکتا ہے کہ معاہدہ جو ہے وہ ایک ڈیکوریشن پیس کے اوپر بناؤ ٹھیک ہے اینڈ نظر آپ کو آئے کہ جی اس ملک کے اندر تو اس ڈیکوریشن پیس میں تو حکومت نے انشور کر دیا ہے کہ وہاں پر بچے نہ کام کریں اور بڑے ہی کام کریں کیونکہ وہ ایک امپورٹنٹ انڈسٹری ہے مگر ایک اور چیز میں جو ہیں وہ بچوں کو امپلائی کیا جا رہا ہے شاید اس کی جو ہے وہ مارکیٹ ایسا ملک نہیں ہے جو یہ چائلڈ رائٹس کے اوپر انسسٹ کر رہا ہے سو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ایک اگر کیس فرض کریں ایک جج کے پاس جا رہا ہے تو دین دا جج should have the presence of mind to be able to see کہ جی ایک جنرل پرنسپل ہے regarding child rights just because a particular industry is not compelled by international markets to use child rights کم از کم چائلڈ رائٹس کا فلسفہ جو ہے وہ لاگو جو ہے وہ ساری انڈسٹری پہ ہے بیکاز دی آئیڈیا اس کہ بچہ جو ہے وہ دہاڑی نہ کمائے وہ پڑھے ایک بچے کا ایک یہ انسانی حق ہے کہ وہ اس کو دس سال کم از کم موقع ملے کہ وہ پھر بڑا ہو کے صحیح طرح کا کام تو کر سکے اگر ابھی وہ ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے تو پچیس سال بعد وہ پھر کیا کر سکتا ہے اگر ابھی وہ مطلب ٹائروں کے پنچر لگا رہا ہے آٹھ سال کا تو پھر بڑا ہو کے اس نے اور کیا کرنا ہے so I mean this is a larger issue it's a larger concern and جس میں بہت سے ایشوز انوالو ہو جاتے ہیں آئی I مین mean, اس میں غربت ہے اس میں پیرنٹس کی غربت ہے آئی I مین mean, اس میں امپلائمنٹ uh, کی اپرچونیٹی کی کمی ہے اس میں اسٹیٹ کے uh, جو پاس ریسورسز ہیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں فلاز ہیں these are all genuine concerns but mean, I mean there are laws in place that child a child to be hazardous in the industries in most countries کہ ایسی انڈسٹریز میں جہاں پہ بچے کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کو انجری ہو سکتی ہے کم از کم ان انڈسٹریز میں تو بچوں کو امپلوائے نہ کیا جائے سو so, اگر یہ دیکھا جائے کہ جی اب اس کی ایکسپورٹ مارکیٹ تو نہیں ہے مگر ہیزڈس انڈسٹری ہے تو then a can apply the idea of a general law, a general principle and fill in the gap. وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہاں پر بچہ کام کر رہا ہے اور اس کی جان کو اس کی صحت کو خطرہ ہے سو میں جو ہے میں اس انڈسٹری کے اوپر اس انڈسٹریلسٹ کو میں فائن کروں گا and he will use a general principle چاہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا بٹ وہ چائلڈ رائٹس کے پرنسپل کو یوز کر سکتا ہے فار دس پرپز پھر اسی طرح لیگل کامنٹریز جو ہیں they help clarify elaborate upon and apply the broad nature of laws to specific circumstances اب ہم نے بات کی تھی بیسکلی لیگل کامنٹریز کی میں نے آپ کو تھوڑا سا مینشن کیا تھا پہلے بیسکلی لیگل کامنٹریز جو ہیں وہ ایک جنرل قسم کے لا کو لے کر ایک اسپیسیفک کیس کے اوپر اپلائی کرتی ہیں اینڈ دین دے انٹرپریٹ دا لا اب بیسکلی اگر لیٹ سے چائلڈ رائٹس کا ایشو ہے تو اس کے اندر اگر کوئی کیس پرٹیکولر کیس آئے گا کہ ایک بچہ جو ہے اس کو ایک کارخانے نے امپلوائے کیا وہاں اس کے ساتھ حادثہ ہوا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو پھر اس کو بیسکلی انڈسٹریلسٹ کو فائن جو ہوئے گا وہ کیوں ہوئے گا اس نے وہ تو بچے کو تنخواہ دے رہا تھا مگر پھر اس کی غلطی کیا ہے اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے بچے کو ایسے کام پہ لگا دیا ہے کہ وہ تو بچہ ہے تو اس کی اب ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اب پھر بیسکلی اس انڈسٹریلسٹ کا فرض بنتا ہے نا کہ بچہ اگر محتاج ہو گیا ہے تو بیسکلی پھر وہ اس کا خیال رکھے اس کی ہو سکتا ہے انڈسٹری کو بند کر دیا جائے قانونی طور پر سو بیسکلی یہ جو فلسفہ ہے یہ جو آئیڈیا ہے جب یہ ایک بالخصوص کیس میں اپلائی کیا جائے گا تو یہ پھر لیگل کامنٹری بن جائے گی اگر آپ لا کو کبھی پڑھ کے دیکھیں تو یو ول سی کہ often in the study of law examples دیے جاتے ہیں کہ اس کنٹری میں اس کیس میں اس جورس نے یہ کیا and then that case is applied to another country, another situation, another case, which has similarity. So legal commentaries actually help in the interpretation of law. And I mean, we have a very rich tradition of Muslim jurists having uh, interpreted uh, a lot of jurisprudence and having written extensive commentaries. So basically یہ جو آئیڈیا لیگل کامنٹری کا ہے this is very important this is very important in the sphere of international relations also formulation and implementation of international law اب ہم نے فلسفے کی خاصی بات کر لی ہے اب we should take a quick look at the idea of how laws are made یعنی کہ فارمولیٹڈ اور لاگو کیسے کیے جاتے ہیں امپلیمنٹ کیسے کیے جاتے ہیں international laws there is no formal institution to make international laws سب سے پہلی چیز کا اعتراف ہمیں کرنا پڑے گا آپ ریئلائز کریں کہ کوئی بین الاقوامی سطح پر ادارہ نہیں بنا ہوا جو جس کا بالخصوص کام ہے کہ جی وہ انٹرنیشنل لاز بنائے treaties employ signatory states to accept certain conditions concerning a particular issue اس کے باوجود آپ کو بہت سی ٹریٹیز دنیا میں نظر آئیں گی جو مختلف ممالک مختلف ریجنز کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہوتی ہیں جس پر تقریباً سارے ممالک جو ہیں وہ دستخط کرتے ہیں اینڈ دے امپلائی کہ جی بالخصوص ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر ایسے جو ہیں وہ اسٹیٹس بہیو کریں گی some treaties are made by international institutions but they only come into effect after ratification by sovereign states اب کئی جو ٹریٹیز ہیں وہ بین الاقوامی ادارے بنا دیتے ہیں یو این کے ادارے جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں لیگل فریم ورکس بنا دیتے ہیں مگر وہ ٹریٹی ان افیکٹ تب تک نہیں آ سکتی جب اس کے اوپر مختلف ممالک جو ہیں وہ دستخط نہ کریں مثال کے طور پر کیوٹو پروٹوکول یہ کیوٹو میں ایک پروٹوکول بنی تھی انوائرمنٹ کے لحاظ سے ماحولیات کے لحاظ سے اور مختلف ممالک کو یہ کہا, کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنی امیشنز جو ہیں انڈسٹریل امیشنز ان کو کرب کریں کرب نہیں کریں گے تو گرین ہاؤس گیسز وغیرہ جو ہیں ان کے مسائل ہوں گے گلوبل کلائمیٹ وارمنگ کے مسائل ہوں گے تو یہ ٹریٹی تب تک لاگو نہیں ہو سکتی جب اس کے جب تک اس کے اوپر سارے ممالک دستخط نہ کریں اسی طرح جب نے نیوکلیئر ایشو کی بات کی تھی اس میں سی ٹی بی ٹی ہے کمپریہنسو ٹیسٹ بینڈ ٹریٹی اب وہ ممالک جو اس کے اوپر دستخط نہیں کریں گے وہ ٹریٹی ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگی if a sufficient number of states follow a customary practice it becomes an international custom اب اگر کوئی کسٹم بھی ہے اور اس کو بین الاقوامی سطح پر ممالک جو ہیں بہت سے ممالک اس کا اگر اعتراف کریں تو وہ انٹرنیشنل لا کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے Basically, the idea is consent. Consent between states is very important when it comes to the idea of international law. The International Court of Justice, comprised of UN member states recommended by the Security Council, has advisory capacity to interpret treaties, but lacks the authority of national courts. اب جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اگر آپ اس کی فارمیشن کو دیکھیں تو یہ ایک یو این کی جو خاص سیکیورٹی کاؤنسل ہے جس کے پانچ ارکان ہیں وہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ جی آئی سی جے جو ہے یہ بیسکلی اس کو اختیار بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مختلف ممالک کیس لے کر آئیں تو آپ ان کو کیسز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں انٹرپریٹ کیسے کر سکتے ہیں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں in light of a treaty in light of an agreement on which دو states for signatories so essentially treaty کا ہونا ضروری ہے لیگل فریم ورک کا ہونا ضروری ہے آئی سی جے جو ہے وہ ٹریٹیز نہیں بناتا وہ ٹریٹیز کی خلاف ورزی کو دیکھ سکتا ہے اور بیسکلی اس کے پاس نیشنل کورٹس کی اتھارٹی نہیں ہے ایک ملک کا جو کورٹ ہے وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم آپ کو پکڑ کے چھ سال جو ہے وہ امپریزنٹمنٹ دے دیں گے اور پندرہ لاکھ روپیہ یا جو بھی کرنسی ہے وہ آپ کے اوپر فائن لگ جائے گا یہ ایک اسٹیٹ تو کر سکتی ہے مگر انٹرنیشنل سطح پر یہ ہونا جو ہے is not possible so I mean essentially then it involves the U N system then it involves you know states that are consider delinquent because of pressures they follow recommendation I C J but I C J جو ہے اس کی jurisdiction is not the same jurisdiction as that of a national court ایک نیشن کا جو عدالت ہے اس کی زیادہ ڈیورسٹرکشن ہے کمپیئر بین الاقوامی ادارہ سو یہ ایک بیسک آپ کو یہ پرابلم ایک ہے دنیا میں کہ بیسکلی بین الاقوامی سطح پر جو کورٹس بھی ہیں یا لیگل فریم ورکس جو ہیں ان کی اتنی پکڑ دکڑ نہیں ہے جتنی ایک نیشنل کورٹ کی ہے international tribunals also lack the authority of national judicial institutions international tribunals بھی جب بنتے ہیں بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہوں تو اس کے لیے انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز ہوتے ہیں بٹ انٹرنیشنل ٹرائیبیونلز کی بھی جو ویلیڈیٹی ہے وہ وہ ویلیڈیٹی نہیں ہے جو ایک نیشنل کورٹ کی ہے نیشنل کورٹ جو ہے اس کے پیچھے ایک اسٹیٹ کی پار ہے انٹرنیشنل ٹرائبیونلس کے پیچھے پھر یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہے پھر انٹرنیشنل کنسنسس ہے it is a much more complicated picture it is not a clear cut picture جہاں پر اسٹیٹ ہے اسٹیٹ نے لا بنایا کانسٹیٹیوشن کے ذریعے کورٹس بنائے کورٹس انٹرپریٹ کر کے سزا سنائیں گے اینڈ پولیس جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کرے گی جیل سسٹم ہے this is very simple in the international system it is not that simple so we have to realise this when we talking about international law there is no international institution to implement international laws بین الاقوامی سطح پر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کوئی ایسی پولیس نہیں ہے کوئی ایسے جیل نہیں ہے جہاں پر ایزلی کوئی بھی خلاف ورزی ہو تو فائن لاگو کر دیے جائیں یا لوگوں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے it is much more complicated it involves an international consensus you know so it is a much trickier thing individuals and states are treated as objects of international laws اب جو انڈیویجول ہے یا اسٹیٹ ہے یہ جو انٹرنیشنل لا کے جو رولز ہیں یہ دونوں پر لاگو ہیں چاہے وہ انڈیویجول ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا ادارہ بھی ہے انڈیویجول بھی ہے اسٹیٹ بھی ہے پرنسپلی تو international law is for everyone but it has these weaknesses the weaknesses that we mentioned of restriction war crime tribunals set up after World War two and after the massacres of Rwanda the former president of of Serbia is being for for war crimes against Muslims Muslims of by by the I C J اب وار كرائمز کے ٹرائبیونلز بھی دنیا میں سیٹ اپ ہوئے نظر آتے ہیں ورلڈ وار ٹو کے بعد جرمنز جو تھے جنہوں نے ناتسی جرمنی میں بہت سے کاسٹ میں بہت سے لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالا ان کو مارا ان کے خلاف پھر وار کرائم ٹرائیبیونلز میں فیصلے ہوئے اور روانڈا میں افریقن ملک ہے جہاں پر ہوٹسو ٹڈسیز اینڈ ہوٹوز کے درمیان بلڈ شیڈ جو ہوئی اس میں جو لوگ ملوث تھے پھر بوزنیا میں جو مسلمانوں کو مارا گیا اس میں جو لوگ ملوث تھے ان کے تو وار کرائم کے پھر ٹرائیبیونل اسپیشل سیٹ اپ ہوئے ہیں اور ان کی جو ہیں وہ کیسز ہوئے ہیں کنوکشنز ہوئی ہیں but this is a much lengthier much more tricky process then case conducted by a national court but besides that we have seen particularly in this last century کہ وار کرائمس کے لحاظ سے اسپیشل tribunals سیٹ اپ ہوئے that are administered on the basis of international law اب میں یہی جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو میں آپ کو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے ایک کوکلی ایک جو ڈفرینسیشن ہے وہ دکھاؤں گا national laws have much greater legitimacy than international laws national law جو ہے اس میں زیادہ پکڑ دکڑ ہے زیادہ legitimacy ہے زیادہ وزن ہے بنسپتاً international international law while individuals really have recourse to self help within nations states rely on self help as a matter of they least they are bound by a treaty of some اب مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ سیلف ہیلپ میں بلیو کرتی ہیں اسٹیٹس جو ہیں وہ بیسکلی ان کی مختلف ان کے ادارے ہیں جو ان کی مدد کرتی ہیں ایک قانون کو لاگو کرنے میں سو بیسکلی ایک سیلف ہیلپ کا کانسیپٹ ہے جو اسٹیٹ میں ہے اور انٹرنیشنل سطح پر نہیں ہے with the passage of time international laws are becoming more accepted and complex and international censure ensure states to oblige to them اب ہم دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو اسی لیے وار کرائمس کی ایگزامپل دی تھی کہ بین الاقوامی سطح پر لاز جو ہیں وہ بھی سوفسٹیکیٹڈ ہو رہے ہیں جس طرح اسٹیٹس جو ہیں وہ سیلف ہیلپ امپلائی کرتی ہیں بین الاقوامی سطح پر سینشر سارے ممالک جو ہیں وہ پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے یا اگر کوئی پنشمنٹ ہے تو وہ پنشمنٹ کو انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو بین الاقوامی سطح پر وی سی کہ انٹرنیشنل لا جو ہے it is growing stronger now more and more strong as the time is passing so individual جو ہے is still somewhat unrepresented but compared to the state we see that international law ہے جو انڈیویجل کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور اسٹیٹ کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے with the pace of time is becoming more complex more complicated and more capable so پھر کیا اہمیت ہے انٹرنیشنل لا کی let us now do a final assessment of the relevance of international law despite its limitations international law helps give shape to international order ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں ہم نے کیا ہے ہم نے کمزوریاں دیکھی ہیں مگر اس کے باوجود آج کل کی کمپلیکیٹڈ دنیا میں somewhat semblance of order جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی وجہ سے ہے there is this idea that humanity کے لیے کچھ بیسک لاز ہونے چاہیے اینڈ اسٹیٹس جو ہیں اگر وہ وائلیٹ کریں تو then they are labelled as having violated human rights as having violated international laws and this helps ensure some kind of order in the world it influences and channels bilateral اور even multilateral economic social and political cooperation اب آپ لوگ بھی خبریں دیکھتے ہیں یو سی کے دنیا میں معاہدے بھی ہو رہے ہیں کوپریشن بھی ہو رہی ہے اکنامک سطح پر سوشل سطح پر تجارتی سطح پر تو یہ انٹرنیشنل لا نہ ہوتا تو یہ کوپریشن ناممکن تھی it provides the normative background based on which independent states can make the decisions اب بین الاقوامی سطح پر ایک قسم کی بیک گراؤنڈ مل گئی ہے ویلیو بیسڈ بیک گراؤنڈ جس کے بیسس پہ مختلف ممالک جو ہیں جب انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ ایک انہیں نظر جو ہے اس بیک گراؤنڈ کے اوپر ڈالنی پڑتی ہے کہ جی بین الاقوامی سطح پر کیا قوانین ہیں جن کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے this itself is a big accomplishment and we live in complicated world you know we live in world way we need this type of consensus so this is the relevance of international law so students اب میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں کے آگے رکھتی ہیں I hope I have given you some food for thought and اب آپ لوگ بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لا کیا ہے اور اس کو کیا مشکلات کا سامنا ہے اس کے بارے میں بہتر طریقے سے سوچ سکتے ہیں and I hope that you have enjoyed this lecture I see you next time until then خدا حافظ